السلام علیکم کیسے ہیں آپ فضا ہم نے بات کی تھی سوشل امپلیکیشن آف کمپیوٹنگ کی ہم نے دیکھا تھا کہ کمپیوٹنگ کا امپیکٹ کیا رہا ہے بزنسز پہ ورک پریکٹسز پہ جس طرح ہم رہتے ہیں اس پہ ہماری سوسائٹی پہ ہماری ہیلتھ پہ ہماری ایجوکیشن پہ ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ سوشل امپلیکیشنز ان کو اسٹڈی کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جو پاسٹ میں ہوا اس سے ہم کچھ سیکھیں اور اس کے مطابق فیوچر کے ڈسیزن جو ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے لیں تو پاسٹ سے سیکھ کے ہم اپنے فیوچر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اس لیے پاسٹ میں جو کمپیوٹنگ کی امپلیکیشنز ہوئی ہیں ہماری سوسائٹی پہ اس کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے فیوچر میں اس نالج کو یوز کر کے اپنے فیوچر کو بہتر بنا سکیں ہم نے دفعہ بات شروع کی تھی ڈائلیما آف کمپیوٹنگ سے ہم نے کہا تھا کہ بھئی یہ کمپیوٹرز روز بروز زیادہ پاورفل زیادہ طاقتور زیادہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ایک زمانہ آئے گا ایک وقت آئے گا جب یہ بہت ہی زیادہ ضرورت سے زیادہ پاورفل ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے رول سوئچ ہو جائیں بجائے اس کے کہ یہ ہمارے لیے کام کریں ہم ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ جو پروگرس ہو رہی ہے کمپیوٹنگ میں یہ ہمارے حق میں بہتر ہے ہماری فیوچر جنریشنز کے حق میں بہتر ہے یا شاید نہیں ہم نے گلوبل کوپریشنس کی بات کی تھی کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کمپیوٹنگ کی وجہ سے یہ زیادہ ایجائل زیادہ پاورفل ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اتنی پاورفل ہو گئی ہیں کہ بعض کوپریشنز جو ہیں گلوبل کوپریشنز وہ کئی ملکوں سے زیادہ امیر ہیں کئی ملکوں سے زیادہ طاقتور ہیں اس کے علاوہ ایک اور افیکٹ جو کمپیوٹنگ کا ہوا وہ یہ کہ جو آج کل کی نئی آرگنائزیشن آج کی جو نئی کمپنیاں ہیں دے لک مور لائک دا انٹرنیٹ یعنی اکثر لوگ اکثر لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے مشورے لیتے ہیں اور یہ کہ اس نئی آرگنائزیشن میں جو ڈسیزن میکنگ ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے یہ نہیں کہ ایک بڑے صاحب ہیں وہی سارے ڈسیزن لیتے ہیں ہر آدمی جو ہے اپنے لیول کے ڈیسیجن لے سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ کوپریشن کا اسٹرکچر جو ہے آرگنائزیشن کا اسٹرکچر جو ہے وہ خاصا ڈائنامک ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے چینج ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ بھی ایسے ہی ہے سو so, نئے بزنسز جو بن رہے ہیں ان کے جو اسٹرکچر بن رہے ہیں وہ شاید انٹرنیٹ کے اسٹرکچر سے کچھ سیکھ رہے ہیں ہم نے یہ بھی بتایا کہ بعض پروفیشنز کمپیوٹنگ کی وجہ سے ختم ہوتے جا رہے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بعض نئی جابس کریٹ بھی ہوتی جا رہی ہیں تو یہ تو ایک ایک پروسیس ہے جو ازل سے ہوتا آ رہا ہے کہ پرانے پروفیشنز ختم ہوتے جاتے ہیں اور نت نئے پروفیشن جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ایک اور افیکٹ جو شاید کمپیوٹنگ کا ہی ہے ورک فورس پہ وہ یہ کہ ورک فورس میں ٹیمپری ورکرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور پرماننٹ امپلائیز کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ ذرا کم ہوتی جا رہی ہے اور بزنس جو ہیں وہ آج کل اپنے امپلائیز کی ہر ایکٹ کو مانیٹر کرتے ہیں وہ کون سی بٹن دباتے ہیں کس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں کہاں ای میل بھیجتے ہیں کہاں سے ای میل ریسیو کرتے ہیں ایک ٹرینڈ جو کمپیوٹنگ کی وجہ سے آیا کہ لوگوں نے گھر پہ زیادہ کام کرنا شروع کر دیا وجہ اس کے کہ آفس جا کے سارا کام کریں وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی خاصے پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ قریب ہو گئے کیونکہ ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں مارکیٹنگ میں بڑی انٹرسٹنگ چینج آئی ہے کمپیوٹنگ کی وجہ سے کہ بجائے اس کے کہ ماس مارکیٹنگ ہو اب ون ٹو ون مارکیٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہونی شروع ہو گئی یعنی فوکسڈ مارکیٹنگ ایک آدمی کے بارے میں سوچ کے اس کے بارے میں ایک انڈیویجولائزڈ مارکیٹنگ کیمپین بنائی جاتی ہے یہ پاسبل ہوا ہے کمپیوٹنگ کی وجہ سے ابھی ہمارا پولیٹیکل پروسیس تو کمپیوٹنگ کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہوا لیکن فیوچر میں ایسا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ بڑی بڑی ریلیاں ہوں ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے ڈسکشن بورڈس ہوں بجائے اس کے کہ ریفرنڈا ہوں مہنگے مہنگے ریفرنڈا ہوں مہنگے مہنگے الیکشن ہو سکتا ہے کہ یہ کام ویب کے ذریعے ہو so it is bound to happen اب نہیں تو آج سے بیس سال کے بعد لیکن یہ ہوگا ضرور ڈسٹنسز لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی کمیونیکیشن کی وجہ سے چھوٹے ہو گئے ہیں کمپیوٹنگ کی وجہ سے کنٹریکٹ ہو گئے ہیں یعنی کمیونیکیشن اتنی سستی ہو گئی ہے کہ نو میٹر ویئر سم بڑی لوکیٹڈ میں ان سے گپ شپ بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ الٹا کام بھی ہو گیا ہے کہ فیملیز حالانکہ وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ مگن ہیں تو کنٹریکٹ ہوئے ڈسٹینس لیکن الٹ یہ بھی ہوا کہ ڈسٹینسز بڑھ گئے ایک عجیب و غریب چیز جو ہوئی ہے وہ یہ کہ پہلے جیوگرافی بیسڈ کمیونٹی ہوا کرتی تھی کہ جہاں پہ لوگ لوکیٹڈ ہیں اس کے لحاظ سے ایک کمیونٹی بنا کرتی تھی اب انٹرسٹ بیس کمیونٹیز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں ایک برا افیکٹ یہ ہوا ہے کہ ہماری پوری کی پوری society it is under surveillance constantly under surveillance کیونکہ ہم انٹرنیٹ پہ جو بھی کرتے ہیں some place it may get recorded اور لوگ اس کو اینالائز کر کے ہمارے بارے میں عجیب و غریب انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں ایجوکیشن خاصی چینج ہو رہی ہے خاص طور پہ ڈسٹینس ایجوکیشن خاصی چینج ہو رہی ہے اور عام ایجوکیشن بھی دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے ویب کے انٹریکٹیو کانٹینٹ کی وجہ سے یہ بہتر ہو رہے ہیں انفارمیشن گیدرنگ جو ہے وہ بھی انٹرنیٹ کی وجہ سے کمپیوٹنگ کی وجہ سے خاصی آسان ہو گئی ہے تو اب ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو انالائز کر سکیں پہلے جو ٹائم ہم اسپینڈ کرتے تھے انفارمیشن کو گیدر کرنے میں now it is available for analysis telemedicine ایک ابھرتا ہوا فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر چاہے جہاں مرضی ہو مریض چاہے جہاں مرضی ہو وہ آپس میں انٹرنیٹ کے ذریعے کمپیوٹنگ کے ذریعے کمیونیکیٹ کر کے ایک دوسرے کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں اور آخری بات ہم نے یہی کہی تھی کہ جناب پروگرس تو ہونی ہے فیوچر تو کریٹ ہونا ہے اور آپ نے ہی کرنا ہے میری درخواست صرف یہی ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے امپیکٹ کے بارے میں سوچ لیں کہ اس سے دنیا میں کیا فرق پڑے گا برا بھی اور اچھا بھی آپ کو شاید علم نہ ہو بعض لوگ جنہوں نے ایٹامک بام بنایا تھا وہ شاید پاگل ہو گئے تھے after the atomic bomb was dropped in Japan انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی اس انوینشن سے اتنی تباہی آ سکتی ہے تو بات کہنے کی صرف یہی ہے کہ سوچیں امپیکٹ کے بارے میں سوچیں اور پھر کریں تو جناب یہ تو بات تھی پچھلی دفعہ کی آج ہم بات کریں گے اپنے پروفیشن کے بارے میں کمپیوٹنگ کے پروفیشن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ان رولز کے بارے میں جو کمپیوٹر پروفیشنلز پلے کرتے ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی جو آج ہم کریں گے ہم دیکھیں گے بعض ایتھیکل سچویشنز کے بارے میں جو کمپیوٹنگ کے پروفیشن میں کریٹ ہوتی ہیں اور ہم سوچیں گے کہ ان ایتھیکل سلوشنز کو ان ایتھیکل سچویشنز میں ہم کس طرح اپنے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں کس طرح ہم اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ ان اسٹرینج ان ٹرکی سچویشنز میں بہتر سے بہتر ڈسیزنس لے سکیں تو جناب سب سے پہلے میں آپ سے جو ایک سوال پوچھنا چاہوں گا وہ آئی ٹی کے بارے میں آئی ٹی کا آپ خاصا تذکرہ سنتے ہیں یہ I T it stand for information technology اس سے مراد کیا ہے what does I T stand for کس طرح کا کام کیا جاتا آئی ٹی میں آئی ٹی جو ہے وہ it's a group of technologies I T کوئی ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے it's a group of technologies it's such a group of technologies جس کی مدد سے ہم انفارمیشن کو کیپچر کرتے ہیں انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں اور یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے یہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہے یہ الیکٹرانک فارم میں ہوتی ہے تو the process by which we capture digital electronic information and process it and transmitted یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ملا کے اسے کہتے ہیں کہ جناب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے as far as sub components of information technology کا کنسرن وہ میرے خیال میں تین ہے ایک تو کمپیوٹر سائنس ہے دوسرا کمپیوٹر انجینئرنگ ہے اور تیسرا جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ ہے سو یہ تین سب ایریاز ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اور ایک ایک اور چیز جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا میں ایک حصہ ایک سب سیٹ سمجھتا ہوں تو سوال یہ کہ ٹھیک ہے آج ہم نے کمپیوٹنگ پروفیشن کی بات کرنی ہے تو یہ کمپیوٹر پروفیشنل ہوتا کون ہے تو جناب کمپیوٹر پروفیشنل وہ شخص ہوتا ہے who is involved in the development اور maintenance of either software اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایز کمپیوٹر پروفیشنلس ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اس میں کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی شامل ہیں اس میں سافٹ ویئر انجینئرز بھی شامل ہیں اس میں کمپیوٹر انجینئرز بھی شامل ہیں اور کچھ ٹیلی کام انجینئر جو ہیں وہ بھی کمپیوٹنگ پروفیشنلز کے زمرے میں آتے ہیں آج ہم ان سب کے بارے میں تو نہیں بات کر سکتے بلکہ اس کے بھی ایک چھوٹے سے سب گروپ کی بات کریں گے تو آج ہم سارے کمپیوٹنگ پروفیشنلز کی بات نہیں کریں گے اس کا ایک سب گروپ ہے صرف اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے اور وہ سب گروپ ہے سافٹ ویئر ڈیولپرس کا یعنی ایسے لوگ جو ایسی آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں جو صرف ایک چیز کرتی ہے یعنی سافٹ ویئر ڈیولپ کرتی ہے اور اس میں بھی ہم اپنے آپ کو فردر اسٹیٹ کریں گے ہم ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کی بات کریں گے ایسی آرگنائزیشن جس میں تقریباً سو کے قریب کمپیوٹنگ پروفیشنلس ہیں تو ہمارے اسکیل پہ یعنی پاکستان کے اسکیل پہ this is a reasonably size بلکہ it's a big software development organization لیکن آن این انٹرنیشنل اسکیل یہ تو خاصی انسگنیفیکنٹ سی آرگنائزیشن ہے لیکن آج ہم اسی کے بارے میں اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ اس میں کس کس طرح کے کمپیوٹنگ پروفیشنلس کیا کیا کرتے ہیں یعنی کیا کیا رولز ہیں اور ان رولز کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں اس آرگنائزیشن میں and like many other organization like this teams ہوتی ہیں یعنی یہ آرگنائزیشن کیا ہے it's a collection of teams تو جناب یہاں پہ اس سو ہنڈریڈ پیپل آرگنائزیشن جو ہے اس میں ایک تو ہے ایگزیکٹو ٹیم اس کے علاوہ ایک بزنس ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے آرکیٹیکچر کی ٹیم ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ٹیم ہے کنفیگریشن مینجمنٹ کی ٹیم ہے پروسیس کی ٹیم ہے کوالٹی ایشورنس کی ٹیم ہے سپورٹ کی بھی ٹیم ہے اور اس کے علاوہ کچھ ڈیولپمنٹ ٹیمس ہیں یعنی کمپنی میں جتنے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں اتنی ہی اس میں ڈیولپمنٹ ٹیمس ہوتی ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو صرف چار ڈیولپمنٹ ٹیمس دکھائی ہیں یہ ڈیولپمنٹ ٹیم جو ہے یہاں پہ تو چار ہیں لیکن اس آرگنائزیشن میں کبھی تین ہوتی ہیں کبھی چار کبھی پانچ کبھی چھ کبھی سات تو پچھلے چند سالوں میں تین سے لے کے سات تک یہاں پہ ڈیولپمنٹ ٹیمز رہی ہیں ان ٹیموں کا سائز جو پچھلے چند سالوں میں ویری کیا ہے وہ تین سے پینتیس تک رہے ہیں depending upon the complexity and size of the project یا تین لوگ ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں پندرہ ہوتے ہیں لیکن پینتیس سے بڑا پروجیکٹ یہاں پہ ابھی کبھی نہیں ہوا اور یہ جو پینتیس کی ٹیم ہے یا پھر اور بھی جو لارج ٹیمز ہیں یہ سب ان کے سب گروپس ہوتے ہیں یعنی these teams are further divide in sub groups larger teams are further divided into sub teams اور ہوتا یہ ہے کہ جتنے لوئسٹ لیول پہ جو ٹیمیں ہوتی ہیں یعنی چاہے وہ چھوٹے پروجیکٹ کی ٹیم ہو یا پھر بڑے پروجیکٹ کی سب ٹیمز ہوں اس میں عموماً سات سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے اگر سات سے زیادہ لوگ ہوں تو اس ٹیم کو مینج کرنا شاید ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو آپ مزید سب ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ دس آدمیوں کی آپ ٹیم رکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے دو حصے کر دیں ایک چار کی ایک چھ کی ایک پانچ کی دوسری پانچ کی اور وٹ ایور اور ان ٹیموں کا کام کیا ہوتا ہے ان ٹیموں کا کام ہوتا ہے کہ they start from the specifications step یاد ہے ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جب بات کی تھی اس کے مختلف فیزز کی بات کی تھی تو جب اسپیسیفکیشنس طے ہو جاتی ہیں تب جا کے اس ڈیولپمنٹ ٹیم کا کام شروع ہو جاتا ہے اور یہ اس کو اینڈ تک لے کے جاتے ہیں یعنی آخر تک جب تک کسٹمر کے پاس جا کے وہ پروجیکٹ جو ہے ڈلیور نہیں ہو جاتا وہاں پہ چل نہیں پڑتا تو یہ سارے کا سارا کام from the specification step to that final step یہ سارا کا سارا جو ہے ڈیولپمنٹ ٹیم کے ذریعے کیا جاتا ہے اس سے اوپر والے اسٹیپ یعنی اسپیسیفکیشن لکھنا اور اس سے پہلے والے اسٹیپ جو ہیں وہ کمپنی کے جو سینئر ایگزیکٹوز ہیں وہ عموماً کیا کرتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر فرض کریں ایک ٹیم ہے جو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کر رہی ہے اس کا اسٹرکچر کیسا ہوگا اس میں جو کی آدمی ہوتا ہے وہ تو ایک ٹیم لیڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات میں بعد میں بھی کروں گا لیکن اس ٹیم لیڈ کو کچھ ڈیولپر جو ہوتے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں اور یہ ٹیم لیڈ صاحب جو ہیں یہ رپورٹ کرتے ہیں پروجیکٹ مینیجر کو اس کے علاوہ ایک آرکیٹیکٹ صاحب جو ہیں ان سے بھی ان کی خاصی گپ شپ رہتی ہے کیونکہ چھوٹا پروجیکٹ ہے اس میں باقی لوگ تو فل ٹائم ہے لیکن آرکیٹیکٹ صاحب اور پروجیکٹ مینیجر جو ہیں وہ پارٹ ٹائم ہے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ والے پروجیکٹ مینیجر صاحب جو ہیں اس پروجیکٹ کے علاوہ اور بھی کچھ پروجیکٹ ہینڈل کر رہے ہیں یہ آرکیٹیکٹ صاحب جو ہیں اس کے علاوہ ایک آدھا اور بھی پروجیکٹ جو ہیں لک آفٹر کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ مینیجر صاحب جو ہیں یہ جو ایگزیکٹو ٹیم ہے ان کو کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں وقت تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کہ اس پروجیکٹ کا کیا اسٹیٹس ہے اور اس کے علاوہ جو کلائنٹ ہے یعنی جس کے جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ان کا جو پروجیکٹ مینیجر ہے ان کو بھی یہ رپورٹ کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے اور اگر ٹیم کو کسی انفارمیشن کی ضرورت ہے تو وہ پروجیکٹ مینیجر صاحب جو ہیں وہ کلائنٹ کے پروجیکٹ مینیجر سے مانگتے ہیں اسی طرح کلائنٹ کے مینیجر پروجیکٹ مینیجر صاحب انہیں اگر کسی انفارمیشن کی ضرورت ہو تو وہ ڈائریکٹلی عموماً لوگوں سے بات نہیں کرتے وہ سیدھے صرف پروجیکٹ مینیجر جو اس ٹیم کا ہے اس سے ہی بات کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو اس میں کچھ کی لوگ آپ کو نظر آئے تھے ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں ان کا پروفائل کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹ مینیجر کی ان کا کام جناب بڑا سادہ سا ہے انہوں نے پروجیکٹ کو پلان کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کو ٹریک کرنا ہوتا ہے ٹریکنگ کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ تو ہو گئی لیکن اب ایکچولی کام کس طرح ہو رہا ہے اس کو ہم ٹریکنگ کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہ پروجیکٹ کے پروجیکٹ کی پلاننگ میں کچھ ریسورسز ڈیفائن ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنے کمپیوٹرز اتنے سرورز اور اتنے لوگ چاہئیں تو ان پروجیکٹ مینیجر صاحب کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان ریسورسز کا کسی طرح انتظام کر کے دیں ٹیم کو اس کے علاوہ ان کا ایک ان کے کام کا ایک کی کمپوننٹ جو ہے وہ کلائنٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے یعنی کلائنٹ کو خوش رکھنا کمیونیکیشن کے ذریعے اس کو بتاتے رہنا کہ اس وقت پروڈکٹ کا کیا حال ہے کلائنٹ کو اگر کوئی کوشچنز ہوں ان کو وقت آنے پہ ان کا جواب دیتے رہنا کلائنٹ صاحب اگر پروجیکٹ میں کوئی چینجز کرانا چاہتے ہیں تو اس کو مینج کرنا یہ سارے کام جو ہیں یہ پروجیکٹ مینیجر صاحب کے ہوتے ہیں عموماً یہ پروجیکٹ مینیجر صاحب جو ہوتے ہیں ان کا کم از کم پانچ ایک سال کا ٹیم لیڈرشپ کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس کے بعد جا کے یہ عموماً پروجیکٹ مینیجر بنتے ہیں عموماً انہوں نے کچھ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز بھی کیے ہوتے ہیں کیونکہ project management is a skill جو آپ بڑی آسانی سے نہیں سیکھ سکتے اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے اس کے لیے سہل یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز کریں ایک ہفتے کا چار دن کا پانچ دن کا اور ایک سے زیادہ ایسے کورسز کریں which are taught by experts تاکہ وہ نالج جو ہے آپ میں ٹرانسفر ہو سکے اور اس کے ذریعے آپ ایک بہتر پروجیکٹ مینیجر بن سکیں تو عموماً انہوں نے ایسے کچھ کورس کیے ہوتے ہیں ان کے پاس عموماً ڈگری ٹیکنیکل ہوتی ہے یا پھر اگر ٹیکنیکل ان کے پاس ٹیکنیکل ماسٹرز ڈگری ہوگی یا پھر ان کے پاس ٹیکنیکل بیچلرز ڈگری ہوگی اور اس کے علاوہ انہوں نے ایم بی اے کیا ہوگا تو ان کے پاس عموماً کوئی ایڈوانس ڈگری ضرور ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں آرکیٹیکٹ صاحب کی کہ آرکیٹیکٹ صاحب جو ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ان کا پروفائل عموماً کیسا ہوتا ہے آرکیٹیکٹ صاحب جو ہیں جب بھی کوئی پروڈکٹ آتا ہے سب سے پہلے اس کے لیے جو اپروپریٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا یہ سلیکٹ کرتے ہیں it's his or her responsibility to select the appropriate technology اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کا جو ہائی لیول ڈیزائن ہوتا ہے اس کا جو آرکیٹیکچر ڈیزائن ہوتا ہے وہ بھی انہیں صاحب کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ کو تھوڑا سا مانیٹر بھی کرتے ہیں یعنی کہ جو ہم نے ڈیزائن کیا تھا کیا وہی امپلیمنٹ ہو رہا ہے کوئی عجیب و غریب چیزیں بننی تو نہیں شروع ہو گئی تو یہ کام ہے آرکیٹیکٹ صاحب کے یہ صاحب جو ہوتے ہیں ان کا کم از کم دس پندرہ سال کا ڈیولپمنٹ کا ایکسپیرئنس ضرور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس ان ڈیپتھ نالج ہوتی ہے دو تین ڈومین ایریاز کی ڈومین ایریا سے مراد ہے کہ دیکھیں کمپیوٹر سائنس ہے لیکن اس سے آپ چیزیں تو اور لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں بینک کے لیے بنا رہے ہیں ٹیلی کام کے لیے بنا رہے ہیں یا پھر کسی ای کامرس کی ویب سائٹ آپ بنا رہے ہیں تو یہ these are the domains e commerce banking financial sector telecom sector تو ان کے پاس دو تین ڈومینز کا ایکسپیرینس ان ڈیپتھ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کا دو تین ٹیکنالوجیز کا بھی ان ڈیپتھ ایکسپیرئنس ہونا لازمی ہے ان کے پاس ڈگری عموماً جو ہوتی ہے وہ بھی ان کے پاس ایڈوانس ڈگری ہوتی ہے اور عموماً وہ ٹیکنیکل ڈگری ہی ہوتی ہے ماسٹرز یا پی ایچ ڈی اس کے بعد جناب ٹیم لیڈ صاحب کی باری آتی ہے ٹیم لیڈ صاحب جو ہیں وہ بھی پلاننگ اور ٹریکنگ کرتے ہیں team lead in a way is is is a project manager under training تو یہ بھی اپنے طرف سے کچھ پلاننگ اور ٹریکنگ کرتے ہیں یہ ہر ریسورس یعنی ہر ڈیولپر جو ان کے پاس ہے ان کی ایک لحاظ سے پلاننگ اور ٹریکنگ کرتے ہیں پھر اس کا خلاصہ سا بنا کے شاید یہ پروجیکٹ مینیجر صاحب کو دیتے ہیں اور وہ پھر اسے آگے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی میں ڈیٹیلڈ ڈیزائن بھی شامل ہے دیکھیے جو ہائی لیول ڈیزائن ہے جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے وہ تو آرکیٹیکٹ نے کیا اس کے علاوہ جو ڈیٹیل ڈیزائن ہے وہ ٹیم لیڈ اور ڈیولپرس مل کے کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ایک اور رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ان کے پاس جو ڈیولپرز ہیں ان کی پروفیشنل گروتھ جو ہے اس کو انشور کرنا یہ بھی ٹیم لیڈ کے ذمہ داری میں شامل ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو ڈیولپرز کام کر رہے ہیں وہ بہتر ہوتے جائیں ان کی اسکل بہتر ہوتی جائے یہ ذمہ داری جو ہے یہ بھی اس ٹیم لیڈ کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر ٹیم چھوٹی ہے تین یا چار لوگوں کی ہے تو اس میں ٹیم لیڈ صاحب یہ جو اوپر والے کام ہیں ان کے علاوہ کچھ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرتے ہیں کچھ امپلیمنٹیشن کا بھی کام کرتے ہیں کچھ ٹیسٹنگ کا بھی کام کرتے ہیں یہ صاحب جو ہوتے ہیں ٹیم لیڈ بننے سے پہلے انہوں نے تقریباً پانچ ایک سال ضرور ایز اے ڈیولپر کام کیا ہوتا ہے بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ان کی انٹرپرسنل اسکلز جو ہیں یعنی ان کی جو لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کی اسکلز جو ہیں بہت ریٹن اینڈ اورل وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کی پلاننگ سکلز بھی اچھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کی ڈیزائن سکلز بھی اچھی ہوتی ہیں تو اگر آپ ایک ڈیولپر ہیں آپ ایک ٹیم لیڈ بننا چاہتے ہیں تو اپنی ڈیزائن سکلز بہتر کریں اپنی پلاننگ سکلز بہتر کریں اپنی انٹرپرسنل سکلز بہتر کریں تو آپ کے چانسز ٹیم ٹیم لیڈ بننے کے بہتر ہو جاتے ہیں آخر میں جناب رہ جاتے ہیں ڈیولپر ڈیولپر کا کیا کام ہے ان کا کام ہے کہ موجود لیول ڈیزائن یعنی انہوں نے جو ڈیٹیل ڈیزائن ہے وہ کرنا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کی یونٹ ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے ڈیولپر جو ہیں ان کے پاس عموماً کوئی ٹیکنیکل بیچلرس کی ڈگری ہوا کرتی ہے بعض کے پاس تھوڑی سی ایڈوانس ڈگری بھی ہوتی ہے تو یہ تو تھی ایک چھوٹی سی ٹیم اور اس میں جو لوگ ہیں ان کے رولز اور ان کی ایسوشیٹڈ رسپانسبلٹیز اب ذرا ایک تھوڑے سے بڑے پروجیکٹ کی بات کر لیتے ہیں اس پروجیکٹ میں پچھلے میں تو ذرا کم لوگ تھے اس میں ذرا زیادہ ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب بھی کوئی ٹیم ذرا بڑی ہو تو اس کی آپ سب ٹیمز بنا دیتے ہیں اس صورت میں بھی عموماً پروجیکٹ مینیجر ایک ہی ہوتا ہے عموماً پروجیکٹ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے لیکن ٹیمز زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ سب ٹیمز بناتے ہیں ہر سب ٹیم کا ایک ٹیم لیڈر بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں تین ایسی سب ٹیمز ہیں ایک میں سات لوگ ہیں دوسری میں چار ڈیولپرز ہیں تیسری میں تین ڈیولپرز ہیں تو یہ ذرا کمپلیکس پروجیکٹ تھا اس لیے بجائے اس کے کہ بہت سے لوگوں کی ایک ٹیم بنانے کے ہم نے اس میں کچھ سب ٹیمز بنا دیں باقی پروجیکٹ مینیجر کا رول وہ تقریباً وہی ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ان کا کمپلیکس رول ہے کہ نہ صرف انہوں نے ایگزیکٹو ٹیم سے بات کرنی ہے کلائنٹس پروجیکٹ مینیجر سے بات کرنی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ان تینوں ٹیم لیڈس کو بھی آپس میں کوآڈینیٹ کرنا ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ ٹیم سب ٹیم ون جو ہے ان کا کام شاید اس وہ منحصر ہوتا ہے ٹیم ٹو کی پروگرس پہ تو ان کو ان لائن رکھنا ان کو صحیح طریقے سے ٹریک کرنا ان کو صحیح طریقے سے ریسورسز فراہم کرنا یہ پروجیکٹ مینیجر صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی طرح پروجیکٹ آرکیٹیکٹ جو ہیں یہاں پہ ان کا کام بھی شاید تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہائی لیول ڈیزائن کیا اس کے تین حصے کیے اب تین ٹیمیں اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں ان کو آپس میں سنکرونائز رکھنا یہ بھی سنکرونائز رکھنا تو خیر پروجیکٹ مینیجر کا کام ہے لیکن اس کی کوالٹی یعنی امپلیمنٹیشن کی کوالٹی کو دیکھنا کہ وہ ڈیزائن کے مطابق ہے یا نہیں یہ پروجیکٹ آرکیٹیکٹ کا کام ہوتا ہے تو جناب ہم نے اب بات کر لی دو طرح کی ڈیولپمنٹ ٹیمز کی چھوٹی ڈیولپمنٹ ٹیمز کی اور ذرا نسبتاً بڑی ڈیولپمنٹ ٹیمز کی اب جو باقی ٹیمز تھیں ہماری آرگنائزیشن میں ان کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرتے ہیں اس کمپنی میں ایگزیکٹو ٹیم جو ہے اس کے تین ممبر ہیں اور عموماً جس طرح باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہے تیسری یا the highest paid people in this company ان کی سیلری باقی سب سے شاید زیادہ ہے the most important member of course is the chief executive officer یہ صاحب ان کے پاس بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں ملٹیپل اسکلز ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کمپنی کا ایک ویژن سا بنانا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی کیا ہے اور اس کمپنی کو فیوچر میں کیا ہونا چاہیے یہ ویژن بنانا اس کو کنسیو کرنا اور اس کو دوسرے لوگوں تک ٹرانسفر کرنا یہ ان کی ایک مین ذمہ داری ہوتی ہے اور لوگوں کو ایکسائٹیڈ رکھنا اس ویژن کے بارے میں یہ بھی ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ان صاحب کی پبلک ریلیشننگ اسکلز عموماً بہت اچھی ہوتی ہیں اور ایک اور میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ اچھے ٹیلنٹ کو بڑی جلدی اسپاٹ کر لیتے ہیں دوسرے ممبر جو اس ٹیم کے ہیں وہ ہیں chief operating officer C O O صاحب یہ صاحب جو ہیں ہی is responsible he or she is responsible for the day to day operations روز بروز جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو سنبھالنا ان کا کام ہوتا ہے ان کی آرگنائزیشن اسکلس ان کی پلاننگ اسکلز بہت اچھی ہوتی ہیں ان کی انٹرپرسنل اسکلس بہت اچھی ہوتی ہیں تیسرے ممبر جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہیں chief of marketing and sales chief marketing and sales officer بڑی کمپنیوں میں دو لوگ یہ کام کرتے ہیں چھوٹی سی کمپنی اس لیے صرف ایک صاحب مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور سیلس کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں ان کا کام کیا ہے ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ کمپنی کا امیج اچھا بنائیں اور اس کے علاوہ کمپنی میں کام بھی لے کے آئیں سو کمپنی میں جو عموماً کام آتا ہے وہ یہ صاحب لاتے ہیں اور اس میں سی ای او صاحب اکثر ان کی اسسٹنس بھی کرتے ہیں ان میں ایک خاص بات جو ہونا ضروری ہے کہ this person has to be very innovative innovation کی وجہ سے یہ جو کام لا رہے ہیں اس کی تعداد میں اور اس کی اس کے لیے جو پیسے مل رہے ہیں اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیے چھوٹی سی کمپنی ہے بڑا بڑا کمپٹیشن ہے تو اگر آپ نے کوئی کانٹریکٹ ون کرنا ہے کچھ کام ون کرنا ہے اس کے لیے you have to be uniquely better you have to be uniquely innovative تو یہ صاحب اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں کمپنی کو پروجیکٹ کرتے ہیں کمپنی میں کام لے کے آتے ہیں ایک اور ٹیم جو ہے وہ ہے بزنس ڈیولپمنٹ کی ٹیم یہ بڑی چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے اس میں ایک دو تین بس اتنے ہی کچھ ممبرس ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب کوئی کمپنی ہے وہ کچھ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو پرپوزل بنائی جاتی ہے وہ عموماً یہ بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم جو ہے وہ بنایا کرتی ہے یہ ٹیم جو ہے اس کے ممبرز میں ملٹیپل سکلز کا ہونا ضروری ہے ان میں ٹیکنیکل سکلز بھی ہونی چاہیے ان میں بزنس سکلز بھی ہونی چاہیے ان میں اچھی ریٹن اور اورل کمیونیکیشن سکلز بھی ہونی چاہیے عموماً یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ڈگریاں دونوں ہوا کرتی ہیں ٹیکنیکل بھی اور بزنس کی بھی تو یہ ایک لحاظ سے آل راؤنڈر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں بزنس کا بھی پتا ہوتا ہے انہیں ٹیکنیکل سائڈ کا بھی خاصا علم ہوتا ہے نیکسٹ ٹیم جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے that consist of the sharpest technical minds in the company یہ ہے ہماری آرکیٹیکچر کی ٹیم اس میں دو ممبرس ہوتے ہیں بعض کا تین بھی ہو جاتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ مختلف پروجیکٹس کے لیے ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ فلانے صاحب جو ہیں اب پروجیکٹ اے جو ہے اس کے آرکیٹیکٹ ہوں گے اور جب وہ کام ختم ہو جاتا ہے تو واپس ایک لحاظ سے اپنی ٹیم میں آ جاتے ہیں اور بعض اوقات اس کے کئی ممبر جو ہیں وہ ایک سے زیادہ پروجیکٹس کے بھی آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں یعنی بیک وقت دو یا تین پروجیکٹس کو بھی وہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اگر ان پروجیکٹس کی کمپلیکسٹی اتنی زیادہ نہ ہو نیکسٹ جناب ہم بات کریں گے کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم کی اس میں بھی دو ممبر ہوتے ہیں نہیں تو تین ممبر ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ کمپنی میں جو کچھ بھی پروڈیوس ہوتا ہے چاہے وہ کوڈ ہو چاہے وہ کوئی اور ڈاکیومنٹس ہوں یہ ان کی ٹریکنگ کرتے ہیں یعنی اول تو یہ ایک ایسا پروسیس بناتے ہیں جس کے ذریعے روزانہ جو بھی نئی چیزیں بنتی ہیں یا چیزیں اپڈیٹ ہوتی ہیں اس کا ریکارڈ رکھا جا سکے اور پھر اس ریکارڈ کو ایک لحاظ سے یہ ٹریک کرتے ہیں تو فرض کریں آج جب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ میں نے سوا سال پہلے اس پروجیکٹ پہ فلانے دن جو کام کیا تھا وہ مجھے بتائیے کون سا تھا تو یہ کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم جو ہے یہ اس سوال کا جواب آپ کو دے سکتی ہے تو ایک لحاظ سے یہ آپ کے جتنا بھی جو کچھ بھی آپ کی کمپنی میں پروڈیوس ہوتا ہے اس کو ٹریک کرتے ہیں اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو یہ ہے کنفیگریشن مینجمنٹ کی ٹیم پروسیس ٹیم جو ہوتی ہے اس میں ایک یا دو اس سے زیادہ ممبر نہیں ہوتے ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپنی کا جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے نا یعنی جس طریقے سے کمپنی میں سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتی ہے اس کو مانیٹر کریں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر بنوانا بنوانے کی کوشش کریں تو یہ ہیلپ کرتے ہیں ٹیم ممبرس کی اور ٹیمز کی کہ وہ اپنے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس کو زیادہ ایفیشینٹ بنا سکیں یعنی جو کام وہ ایک ہفتے میں کر سکتے ہیں انہیں طریقے بتائیں جس سے وہ کام شاید ایک ہفتے سے کم میں کیا جا سکے یا پھر کم کاسٹ پہ کیا جا سکے یا پھر بہتر کوالٹی سے کیا جا سکے یا پھر تینوں کو ملا کے کیا جا سکے تو یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ کمپنی کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو اس طرح بنانا کہ چیزیں ٹائم پہ پروڈیوس ہوں جو چیزیں پروڈیوس ہوں ان کی کوالٹی اچھی ہو اور جو چیزیں پروڈیوس ہوں ان کو بنانے میں کم سے کم پیسے لگیں نیکسٹ جناب ہم بات کریں گے کوالٹی ایشورنس ٹیم کی ڈیولپمنٹ ٹیمس کے بعد یہ شاید کسی بھی کمپنی کی سب سے بڑی ٹیم ہوتی ہے اس پرٹیکولر کمپنی میں ٹوٹل سو کے قریب کمپیوٹر پروفیشنلز ہیں اور اس میں تقریباً بیس کے قریب کوالٹی ٹیم کے ممبرس ہیں کوالٹی ٹیم کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً جتنے آپ کے ڈیولپرز ہوں اس سے تقریباً ون تھرڈ آپ کی کوالٹی ایشورنس کی ٹیم کے لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے تو اگر آپ کے پاس ساٹھ ڈیولپرز ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوالٹی ایشورنس ٹیم میں تقریباً بیس لوگوں کا ہونا ضروری ہے ان لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اشور کریں کوالٹی ان چیزوں کی جو کمپنی میں پروڈیوس ہوتی ہیں کوالٹی ایشورنس سے مراد کیا اس سے مراد یہ کہ جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں کیا وہ وہی کر رہی ہیں جو انہیں کرنا چاہیے تھا اگر کرنا چاہیے تھا یہ انہیں پاس کر دیتے ہیں اگر نہیں کرتی جو انہیں کرنا چاہیے تھا تو انہیں واپس بھیج دیتے کہ جناب اس پہ کام کریں تو nothing nothing get shift from the company یعنی اس کمپنی سے کسٹمر کے پاس کچھ نہیں جاتا انلیس کوالٹی انشورنس ٹیم جو ہے وہ کہہ دے کہ ہاں جناب اب اسے بھجوا دیں اور ان کے کرنے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئے پروڈکٹ شروع ہوتا ہے تو ایک یا دو یا تین آدمی جو اس ٹیم کے ممبر ہو وہ ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں اس پروجیکٹ ٹیم میں یعنی وہ دو تین لوگ جو ہیں وہ اس ٹیم کے پروجیکٹ کی کوالٹی کی ایشورنس کرتے ہیں اور جب وہ کام ختم ہو جاتا ہے تو کسی نئے پروجیکٹ پہ شروع ہو جاتے ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ٹیم جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹیم ہے کیونکہ اس کا سائز جو ہے وہ وقت کے ساتھ چھوٹا یا بڑا ہوتا رہتا ہے اگر کمپنی کے پاس کام خاصا ہو تو اس ٹیم کا سائز چھوٹا ہوتا ہے جب کمپنی کے پاس کام نہ ہو تو اس ٹیم کا سائز بڑھ جاتا ہے اس ٹیم کا کام کیا ہے اس ٹیم کا کام یہ ہے کہ جو جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جو جو نئی پروڈکٹس آ رہی ہیں جو نئے نئے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پروسیس آ رہے ہیں ان کو ایویلویٹ کرتے رہیں ان کو ایکوائر کریں اور ان کو اینالائز کریں ان کو ایویلویٹ کریں دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اور اس کے بعد ان میں سے جو اپروپریٹ ہے نا اس آرگنائزیشن کے لیے ان کو اڈیپٹ کریں ان کو کمپنی کے اندر لے کے آئیں ان کو کمپنی کے اندر انٹروڈیوس کریں لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے انہیں اس میں اپنی کچھ ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنی پڑے گی اگر فرض کریں کہ ایک ایک نیا کمپائلر آتا ہے ایک نئی لینگویج آتی ہے تو یہ اس کو اسٹڈی کریں گے اس میں چھوٹے سے کچھ ایکسپیریمنٹل پروجیکٹس کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کیا یہ ہماری کام کی چیز ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر جو کمپنی میں نئے پروجیکٹ شروع ہوں گے یا ایون جو ایگزٹنگ پروڈکٹ ہوں گے اس میں ان نئی ٹیکنالوجیز کو ان نئے پروسیسز کو ان نئی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرنے کا کام ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ٹیم کرتی ہے تو ایویلویٹ کرنا سلیکٹ کرنا اور پھر انہیں کمپنی میں انٹروڈیوس کرنا یہ جناب ٹیکنالوجی ٹرانسفر ٹیم کا کام ہے سپورٹ ٹیم جو ہے اس میں دو یا تین ممبر ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے ان کا کام یہ ہے کہ کمپنی کا جو انفراسٹرکچر ہے نا کمپنی کا ہارڈ ویئر کا اور سافٹ ویئر کا اور نیٹ ورکنگ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بناتے رہنا اس کی مینٹننس کرتے رہنا اس کو ایکسپینڈ کرتے رہنا جس طرح بھی کمپنی کی ضروریات ایکسپینڈ کرتی ہیں اس انفراسٹرکچر کو ایکسپینڈ کرتے رہنا یہ اس ٹیم کا کام ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ ورک اسٹیشن جو ہیں جو سرورز جو ہیں جو پرنٹر جو ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اول تو یہ کہ ان میں کوئی خرابی ہو تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں اگر کوئی نئی ان میں سے چیز انسٹال کرنی ہے وہ کر کے دیتے ہیں اس کے علاوہ کمپنی کے سارے کے سارے جو نیٹ ورکنگ انفراسٹرکچر ہے راؤٹرز ہیں سوئچز ہیں ہبز ہیں اور جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے اس کا خیال رکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں آپ کو کسی نئے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے تو یہ لوگ عموماً اسے انسٹال کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی نیا ویب سرور جو ہے وہ چل ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہے یا پھر کسی پروڈکٹ کے لیے آپ کو کسی نئے ویب سرور کی ضرورت ہے تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ جناب وہ فلانی سافٹ ویئر آ کے اس میری اس مشین پہ آپ انسٹال کر دیں اس کے علاوہ ان کا ایک اور کام بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے نیٹ ورک کی سیکیورٹی کو مانیٹر کرنا اور دیکھنا کہ کوئی غلط حرکت تو نہیں ہو رہی کوئی انٹروڈر تو نہیں آ گیا اور اگر آ جائے تو اس کے بارے میں کچھ کرنا تو یہ جناب ہے سپورٹ ٹیم یعنی کمپنی کا جتنا بھی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا انفراسٹرکچر ہے اس کا دھیان رکھنا اس کو مینٹین کرنا اس کو ایکسپینڈ کرنا اس کو امپروو کرنا یہ اس سپورٹ ٹیم کا کام ہوتا ہے تو جناب with this we come to the end of the first part یعنی ہم نے دیکھ لیا کہ ایک جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی آرگنائزیشن ہے اس میں جس طرح کے لوگ ہیں جس طرح کی ٹیمیں ہیں ان کے کیا پروفائل ہوتے ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں اور ان کے لیے ان کا کس ٹائپ کا ایکسپیرئنس ہونا ضروری ہے اب ہم تھوڑا سا چینل سوئچ کریں گے اب ہم بات کریں گے پروفیشن کی لیکن پروفیشنل ایتھکس کی لیکن اس سے پہلے دیکھ لیں کہ ایتھکس سے ہماری مراد کیا ہے ایتھکس جناب it's a collection of heuristics ethics بھی ہیورسٹکس ہوتی ہیں کہ ان ہیورسٹکس کو جب کوئی فالو کرتے ہیں سب لوگ تو اس سے معاشرہ بہتر ہو جاتا ہے that's what we mean by ethics ہمارا وے آف لائف بہتر کرنے کے لیے ہم جن رولز کو فالو کرتے ہیں انہیں بعض لوگ ایتھکس کہتے ہیں مجھے ایتھکس بہت پسند ہے کیونکہ اس کی وجہ سے میری زندگی آسان ہو جاتی ہے مجھے کم سوچنا پڑتا ہے کیونکہ میں ایتھکس کی مدد سے اپنی ڈیسیزن میکنگ کرتا ہوں ایگزامپل لیں فرض کریں آپ ایک ہیورسٹک ہے اس میں بلیو کرتے ہیں وہ ہیورسٹک ہے آلویز ٹیل دا ٹروتھ ہمیشہ سچ بولیں اگر آپ اس ہیورسٹک میں بلیو کرتے ہیں اور اپنی اپنی لائف کو اس ہیورسٹک کے مطابق ڈھالتے ہیں تو کیا ہوگا تو ہوگا یہ کہ جب بھی آپ کو اسٹیٹمنٹ آپ نے دینی ہو جب بھی کچھ بولنا آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ بھائی اس دفعہ میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں آپ کو پتا کہ جی میں نے تو ہمیشہ سچ بولنا ہے تو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا دوسرے لوگ جو اس ہیورسٹک میں بلیو نہیں کرتے انہیں ہر اسٹیٹمنٹ سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی سچ بولوں یا جھوٹ بولوں تو ان کی لائف جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ ایتھکس کے نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ کمپلیکس ہے تو ایتھکس کا یہ فائدہ کہ وہ آپ کی لائف کو سمپلیفائی کرتی ہیں پروفیشنل ایتھکس جو ہیں وہ ان اے وے وہ ایک کیٹیگری ہے ایتھکس کی اور ظاہر ہے کہ as computer professionals we are interested in the professional ethics related to the field of computing یہ جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ان کی اویئرنیس گین کرنے سے ہمیں کچھ فائدہ ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ آج کل کی جو ورک انوائرمنٹ ہے نا جہاں پہ آپ اور میں کام کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ سے زیادہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے پہلے ہمیں جتنے ڈیسیجن لینے پڑتے تھے اب ہمیں روز اس سے زیادہ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں تو اس پروسیس کو آسان کرنے کے لیے یہ جو ایکسٹرا کمپلیکسٹی آ گئی ہے ہماری ورک لائف میں اس کو اس کمپلیکسٹی کو ذرا کم کرنے کے لیے پروفیشنل ایتھکس جو ہیں وہ ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں یہ پروفیشنل ایتھکس جو ہیں they can simplify our professional life تو پروفیشنل لائف کا کیا فائدہ ہے اس سے آپ کی ڈیسیزن میکنگ جو ہے وہ ذرا آسان ہو جاتی ہے آپ کو نسبتاً کم سوچنا پڑتا ہے کیونکہ you are following a set of very simple rules اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ بعض سچویشنز جو ہیں ان کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں اور یہ سچویشن میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور میں اس میں اپنی ورڈکٹ نہیں دوں گا میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا کیا خیال ہے میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایتھیکلی آپ ان سچویشن میں کیا کریں گے آپ کا ان سچویشن کے بارے میں ایتھیکل اوپینین کیا ہے سب سے پہلے یعنی سچویشن ون وہ ہے illegal use of software کی ہوتا یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں انہوں نے کچھ سافٹ ویئر ایکوائر کی اور اس مقصد سے ایکوائر کی کہ اس کو میں تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھ لوں تھوڑا سا یوز کر کے دیکھ لوں کہ یہ ٹھیک بھی ہے میرے مقصد کے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں تو انہوں نے ایکوائر تو کی تھی صرف اس مقصد کے لیے تھوڑے سے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہفتے دو ہفتے کے ٹیسٹ کے لیے لیکن وہ اب اسے مسلسل یوز کیے جا رہے ہیں تیرہ مہینے ہو گئے یوز کیے جا رہے ہیں یہ صاحب جو ہیں ان کا یہ جو کانڈکٹ ہے یعنی آتھر کی اجازت کے بغیر آتھر کو پیمنٹ کیے بغیر اس کی پروڈکٹ کو اس کی انوینشن کو یوز کیے جا رہے ہیں ان صاحب کا کانڈکٹ جو ہے ان صاحب کا بیہیویئر جو ہے کیا یہ ایتھیکل ہے ایسی سچویشنز میں جو ویل نون پروفیشنل ایتھکس ہیں بہت سارے لوگ جس پہ ایگری کرتی ہیں وہ اس سچویشن میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں وہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ یہ کانڈکٹ جو اس کا ہے وہ ایتھیکل ہے یا نہیں ہے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں یہ ایگزامپل ہے ویپر ویئر کی ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کمپنی ہے وہ ایک زبردست قسم کی نئی پروڈکٹ بناتے ہیں وہ اسے بس انٹروڈیوس کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک بڑی کمپنی کو جو ان کی کمپیٹر ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک بڑی زبردست سی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ ایک وسپرنگ کیمپین شروع کر دیتے ہیں یعنی افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ چیز تو ہم بھی بنا رہے ہیں بس تھوڑی دیر ویٹ کر لیں ہماری پروڈکٹ باہر آ جائے گی اسے آپ لیجیے گا اب ظاہر ہے کہ پوٹینشیل کسٹمرز جو ہیں وہ عموماً چھوٹی کمپنیوں سے چیزیں لینا پسند نہیں کرتے عموماً وہ بڑی کمپنیوں سے بڑی کمپنیاں جن کی اور بہت سی پروڈکٹس ہوں ان سے چیزیں لینا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس سے ان کا رسک کم ہوتا ہے بڑے ویل نون ڈیلر سے کوئی چیز خریدنا عموماً لوگ اس کو کم رسکی سمجھتے ہیں ایک ایک چھوٹی سے ان نون سی شاپ سے چیزوں کو لینا لوگ شاید اسے زیادہ رسکی ڈسیزن سمجھتے ہیں تو جناب یہ جو پوٹینشیل کسٹمرس تھے انہوں نے اس چھوٹی کمپنی سے جو انہوں نے بڑی زبردست پروڈکٹ بنائی تھی اس کو نہیں خریدا انہوں نے کہا چلو ہم چند مہینے ویٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بڑی سی جو زبردست سی کمپنی جب وہ یہ پروڈکٹ لے آئیں گے تو ہم اسے خریدیں گے اب ہوا کیا سارے کے سارے پوٹینشیل کسٹمر جو ہیں وہ بڑی کمپنی کے جھانسے میں آ گئے انہوں نے چھوٹی کمپنی کی پروڈکٹ نہیں خریدی چھوٹی کمپنی نے بڑی زبردست پروڈکٹ بنائی تھی اس کے لیے ان کا خرچہ بھی اچھا خاصا ہوا تھا تو اب ان کی بکری ہو نہیں رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی تھی اس میں انہیں پے بیک نہیں مل رہا تھا تو ہوا کیا تھوڑے عرصے کے بعد وہ کمپنی بند ہو گئی اب جناب یہ جو بڑی کمپنی تھی انہوں نے نہ تو وہ کبھی پروڈکٹ بنانی تھی اور نہ ہی بنائی کچھ عرصے کے بعد بس کہہ دیے کہ جناب ہم نے وہ پروڈکٹ اپنا کینسل کر دیا تو آپ بتائیے کہ یہ جو بڑی کمپنی ہے کیا اس کا جو یہ بہیویئر ہے یہ انیتھیکل ہے یا پھر آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے بزنس میں تو ایسا ہوتا ہے کیا آپ کے خیال میں یہ ایک ریزنیبل بزنس پریکٹس ہے کہ اس افواہ کو پھیلا کے دوسری کمپنی کا نقصان کروانا آپ کے خیال میں is it is it fair is it ethical professional ethics جو ہیں ایسی سچویشن میں ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں وہ ایسی سچویشن کو ہینڈل کر کے آپ کو بتا سکتی ہیں کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے what is the right thing to do تیسری سچویشن کی بات کرتے ہیں دس از دا وسل بلور سچویشن اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھولا صاحب جو ہیں وہ نیسا کے لیے ایز اے کانٹریکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں ایک بڑا زبردست سا سافٹ ویئر کا بگ جس چیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں نظر آتا ہے ان کے خیال میں اس بگ کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو وہ جا کے اپنے باس جو مرفی صاحب ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ مرفی صاحب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کا کچھ کریں مرفی صاحب اسے کہتے ہیں وہ چپ ہوئے خاموش کسی کو نہیں بتانا ایسے کیونکہ اگر ہم نے اس بگ کو فکس کرنے کی کوشش کی اس میں تو ڈیلے ہو جائے گا ہمیں پینلٹی پڑ جائے گی کہ اگر ہم نے سافٹ ویئر لیٹ ڈلیور کی کسی کو نہیں بتانا ورنہ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اب بھولا صاحب کیا کرتے ہیں بھولا صاحب ڈر جاتے ہیں چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اور کسی کو اس سافٹ ویئر بگ کے بارے میں نہیں بتاتے تو جناب آپ بتائیے یہ بھولا صاحب کا جو بہیویئر تھا یہ انیتیکل تھا یا ایتھیکل تھا کیا آپ ایک ایسے صاحب کو اپنی کمپنی میں ہائر کریں گے انہیں پتا ہے کہ ایک بڑا زبردست قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے اس بگ کی وجہ سے لیکن کیونکہ باس نے منع کر دی ہے وہ کسی کو نہیں بتا رہے کہ آپ ایسے آدمی کو اپنی کمپنی میں ہائر کریں گے منکٹ سے بڑا لوئل آدمی ہے باس نے جو کہا ہے وہ کر رہا ہے لیکن کیا خیال ہے آپ کا is this ethical behaviour professional ethics deals with situation like this professional ethics you کہ اس سچویشن میں یہ بھولا صاحب جو ہے ان کو کیسے بہیو کرنا چاہیے ایک اور بات یہ بھولا صاحب جو ہیں ناسا کے لیے کام کرنے سے پہلے ایک اور کمپنی میں کام کرتے تھے اس کا نام تھا بھولی سافٹ بھولی سافٹ کی ایک کمپیوٹر کمپنی تھی جس کا نام تھا سپر سافٹ بھولا صاحب نے وہاں جا کے اب نوکری شروع کر دی ہے ہوا یہ تھا کہ جب ان کا انٹرویو ہو رہا تھا سپر سافٹ میں تو اس دوران میں بھولی سافٹ کے جتنے بھی ٹریڈ سیکرٹس انہیں معلوم تھے سارے انہوں نے اگل دیے تھے اور شاید اسی بنا پر کہ یہ صاحب اتنی زبردست انفارمیشن ہمارے پاس لے کے آ رہے ہیں اسی بنا پر انہیں سپر سافٹ میں وہ نوکری ملی تھی تو یہ ٹریڈ سیکرٹس کا یوں اگل دینا یعنی انہیں پتا ہے کہ بھولی سافٹ کو نقصان ہو جائے گا جو سپر سافٹ ہے اس کو ایک ایج مل گیا نا انہیں بولی سافٹ کی انٹرنل انفارمیشن کچھ مل گئی بھولا صاحب کو پتا تھا کہ ان کی پرانی کمپنی کا نقصان ہو جائے گا پھر بھی انہوں نے وہ ٹریڈ سیکرٹ جو تھے وہ اگل دیے وہ اپنی نئے امپلائر کو بتا دیے آپ کا اس سچویشن کے بارے میں کیا خیال ہے کیا یہ صاحب جو ہیں ان کا بہیویئر جو ہے وہ ایتھیکل ہے صحیح ہے کیا آپ ایک ایسے آدمی کو ہائر کریں گے اپنی کمپنی میں کیا آپ ایسے آدمی کو اپنی کمپنی میں ہائر کرنا پسند کریں گے جو کل کو آپ کے ٹریڈ سیکریٹ سیکرٹ کسی اور کو جا کے بتا دیں کیا سپر سافٹ یہ نہیں سوچے کہ جناب یہ اپنی پرانی کمپنی کے سیکرٹ مجھے بتا رہا ہے تو میرے سیکرٹس کل کو جا کے تیسری کمپنی کو بتا دے گا کیا وہ کمپنی ایتھیکل ہے super soft are they behaving in ethical manner کہ وہ ایک ایسے آدمی کو ہائر کر رہے ہیں جو کہ کسی اور کے ٹریڈ سیکرٹس انہیں بتا رہے ہیں تو یہاں پہ there are two possible culprits ایک تو انڈیویجل جو انٹرویو کے لیے آیا ہے اور دوسرے کمپنی جو کہ اسے ہائر کر رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ دونوں جو اینٹیز ہیں کیا یہ ایتھیکلی بہیو کر رہی ہیں پروفیشنل ایتھکس جو ہیں اس میں ایسی سچویشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس میں ایسی سچویشنز کے لیے آنسر جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ایسی سچویشنز میں آپ کس طرح بہیو کریں ایز اے کمپنی آپ کیسے بہیو کریں ایز این انڈیویجل آپ سے کیسے بہیو کریں انٹرویو میں اگر ایک کمپنی جو ہے میرے سے پوچھتی ہے ٹریڈ سیکرٹس کے بارے میں جو میری پرانی کمپنی کے ہے مجھے کیسے بہیو کرنا چاہیے یا پھر یہ کہ میں ایک کمپنی ہوں ایک صاحب آتے ہیں وہ مجھے آ کے کسی دوسری کمپنی کے ٹریڈ سیکرٹ بتاتے ہیں ٹریڈ سیکرٹ بتاتے ہیں مجھے کیسے بہیو کرنا چاہیے پروفیشنل ایتھکس ٹاکس اباؤٹ دو situations professional ethics tells you how to deal such situations تو ہمارے پاس آج ٹائم تو نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں but these are points that professional ethics talks about these are points یہ سچویشن ایسی ہیں جو کل کو آپ کے ساتھ ہوں گی یہ سچویشن ایسی ہیں جو کل آپ فیس کریں گے تو بجائے اس کے کہ تب سوچیں اب آپ پروفیشنل ایتھکس کے بارے میں اسٹڈی کریں اور اپنے آپ کو نالجبل بنائیں کہ ویسی سچویشنز میں کس طرح بیہیو کرنا چاہیے تو جناب آج ہم نے بات کی اپنے پروفیشن کے بارے میں کمپیوٹنگ کے پروفیشن کے بارے میں کہ اس میں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے کس طرح کے رولز ہوتے ہیں ان کی کس طرح کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور ان کا پروفائل کیسا ہوتا ہے آپ کو یہ جو رولز میں نے ابھی آپ کو بتائے ان میں سے کون سا رول پسند آیا آپ ایسے کتنے لوگ ہیں جو سی او e بننا چاہیں گے یا مارکیٹنگ کرنا چاہیں گے یا پھر آرکیٹیکٹ بننا چاہیں گے ٹیم لیڈ بننا چاہیں گے پروجیکٹ مینیجر بننا چاہیں گے جن لوگوں کا خیال یہ ہے نا کہ ان کی انٹرپرسنل اسکلس اچھی نہیں ہیں شاید وہ مینجمنٹ والے کاموں میں نہیں پڑھنا چاہتے وہ صرف اور صرف ٹیکنالوجی میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو شاید یہ جو آرکیٹیکٹ والا ٹریک جو ہے this is the right for them this is the right track for them کیونکہ دیکھیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ڈیولپر سے آپ ٹیم لیڈ بنتے ہیں اس سے پھر پروجیکٹ مینیجر بنتے ہیں اس سے پھر نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں لیکن یہ جو ڈیولپر سے آپ ٹیم لیڈ بنے تو آپ کو اپنی مینجمنٹ اسکلس جو ہے امپروو کرنی پڑیں گی آپ کو اپنی انٹرپرسنل اسکلس خاصی امپروو کرنی پڑے گی اس سے جب آپ پروجیکٹ مینیجر بنتے ہیں آپ کو اپنی مینجمنٹ کی اسکلز مزید امپروو کرنی پڑیں گی آپ کو اپنی پروجیکٹ مینجمنٹ کی اسکلز مزید امپروو کرنی پڑیں گی اپنی کمیونیکیشن اسکلز مزید امپروو کرنی پڑیں گی اپنی انٹرپرسنل اسکلز جو ہیں وہ مزید امپروو کرنی پڑیں گی اپنی کلائنٹ ہینڈلنگ اسکلز جو ہیں وہ مزید امپروو کرنی پڑیں گی تو یہ ایک ٹریک ہے دوسرا ٹریک جو ذرا نیرو ہے وہ ہے آرکیٹیکٹ والا کیونکہ اس میں which you are doing is you are trying to excel on the technology side you are trying to excel on the domain side میرے خیال میں آرکیٹیکٹ بننا شاید زیادہ مشکل ہے باقی کام یعنی ٹیم لیڈ بننا یا پھر پروجیکٹ مینیجر بننا شاید نسبتاً آسان ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنیز میں آرکیٹیکٹس خاصی کم تعداد میں ہوتے ہیں ٹیم لیڈس بہت ہوتے ہیں پروجیکٹ مینیجر بھی ریزنبل نمبرز میں ہوتے ہیں لیکن آرکیٹیکٹس کسی بھی کمپنی میں ٹو ٹو تھری پرسینٹ اس سے زیادہ نہیں ہوتے تو کمپیوٹنگ پروفیشن کے بعد ہم نے جو بات کی تھی وہ کمپیوٹر کمپیوٹنگ پروفیشن کی جو ایتھکس ہیں جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا تھا ہم نے تذکرہ یہ کیا تھا کہ یہ چیزیں کیوں امپورٹنٹ ہیں why do we need to study these professional ethics اور اس کا آنسر ہم نے دیا تھا کہ اس سے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اس سے یہ جو خاصی کمپلیکس سچویشن بن گئی ہے نا ہماری ورک پلیس پہ اس میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ آسان ہو جاتا تو پروفیشنل ایتھکس کی مدد سے ہم اپنی ڈیسیزن میکنگ کو آسان کر سکتے ہیں ہم اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں تو جناب یہ تو تھی آج کی بات آج ہم نے بات کی کمپیوٹنگ کے پروفیشن کے بارے میں نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے کمپیوٹنگ کے فیوچر کے بارے میں ہم ویژلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج سے پانچ دس بیس پچاس سو سال کے بعد کیا ہوگا کمپیوٹرز کیسے ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے ان کا ہماری لائف پہ کیا امپیکٹ ہوگا تو جناب future of computing that is the topic of next time اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے دوستوں کا بھی خدا حافظ